سائی ابن عمر رضی اللہ عنہما یعنی سائی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل اور دعائیں عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقي حتى يبدو له البيت وكان يكبر ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يفعل ذلك سبع مرات فذلك إحدى وعشرون تكبيرة وسبع تهليلات ويدعو فيما بين ذلك ويسأل الله تعالى ثم يهبط فيمشي حتى إذا جاء بطن المسيل مسعى حتى يظهر منه ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه وسمعته يدعو على الصفا اللهم إنك قل تدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب صفا مروا کی سائی فرماتے وہ ابتدا صفا سے فرماتے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ صفا پر چڑھتے جب بیت اللہ شریف نظر آتا تو تین بار اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ کلمات پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد ويميت وهو على كل شيء قدیر یہ کام آپ رضی اللہ عنہ سات بار کرتے یوں اکیس بار تکبیر اور سات بار تحلیل یعنی یہ مذکورہ بالا کلمات ہو جاتی اور اس دوران آپ اللہ تعالی سے دعا و سوال بھی فرماتے پھر صفا سے اتر آتے اور مروہ کی جانب چل پڑتے یہاں تک کہ جب بطن مسیل صفا مروہ کے درمیان وہ مقام جہاں دوڑنا ہوتا ہے پہنچتے تو دوڑتے جب اس مقام سے گزر جاتے تو پھر آہستہ چلتے یہاں تک کہ مروہ پہنچ جاتے پھر مروہ پر چڑھتے اور وہی کام فرماتے جو صفا پر فرمائے تھے آپ رضی اللہ عنہ سات مرتبہ ایسا فرماتے یعنی سائی کے سات چکروں میں سے ہر چکر میں ایسے فرماتے یہاں تک کہ سعی سے فارغ ہو جاتے راوی فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو صفا پر یہ دعا فرماتے ہوئے بھی سنا اللّہ کا کل تدعونی استجب لکم وََََََََََ لا تخلف المياد و انىى اس اللوكہ کما ہدعى تنى اللہ تنزیاہ منی حتیٰ توفانی و انا مسلم یا اللہ بے شک آپ نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ جیسے آپ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اب اس کو مجھ سے نہ چھینیے گا یہاں تک کہ آپ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے دیں